سب سے پہلی منزل ماں کے پیٹ کی ہے اور دوسری منزل انسان کی دنیا کی منزل ہے اور تیسری منزل قبر کی ہے اور چوتھی منزل آخرت کی ہے یہ ہر انسان کی کل چار منزلیں ہیں سب سے پہلی منزل ماں کے پیٹ کی ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا بدن بنایا تنگ جگہ کے اندر اور اندھیرے کے اندر اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالی یہ انسان کی سب سے پہلی منزل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پھر دوسری منزل کے اندر یعنی دنیا کے اندر بھیجا تاکہ انسان دنیا کے اندر جا کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے اتنی ساری نعمت عطا فرمائی کہ وہ ہمارے باپ داداؤں کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی اور فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہوا جائے نا قدری کرتا ہوا نہ جائے اسی کو فرمایا اما شاکروں و اما کفورو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں نعمتوں پر نعمتیں دیتے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر تھوڑا سا اختیار بھی دیا پورا اختیار کسی کو نہیں دیا اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے اگر پورا اختیار دے دیتے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی غریبی کو پسند نہ کرتے کوئی بڑھاپے کو پسند نہ کرتے کوئی بیماری کو پسند نہ کرتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا سا اختیار دیا تھوڑے وقت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر بھلے کام کا اور برے کام کا انسان کو اختیار دیا ہے مثال کے طور پر یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اس ہاتھ کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے کہ کسی یتیم اور مسکین کے پاس جا کر روٹی تقسیم کر سکتا ہے اور اس ہاتھ کے اندر یہ بھی طاقت ہے کہ کسی دوسرے کے ہاتھ سے روٹی چھن سکتا ہے اسی طرح یہ پیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اس کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے کہ اس کے ذریعے انسان چل کر مسجد کے اندر نماز کے لیے آ سکتا ہے اور اس پیر کے اندر یہ بھی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان چل کر گناہوں کی طرف بھی جا سکتا ہے بالکل اسی طرح یہ کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں اس کان کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کوئی دینی بیانات سن سکتا ہے قرآن کریم کی تلاوت سن سکتا ہے اور اس کان کے اندر یہ بھی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان میوزک بھی سن سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی ہے اس آنکھوں کے اندر یہ بھی طاقت ہے کہ انسان اس آنکھ کے ذریعے سے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے انسان اسی آنکھوں کے ذریعے سے اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے اور اس آنکھ کے اندر یہ بھی طاقت ہے کہ کسی انسان کسی غیر محرم کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بھلے اور برے کام کا انسان کو اختیار دیا ہے اور تھوڑا سا اختیار دیا ہے پورا اختیار کسی کو نہیں دیا اور جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو مجبور تھا جیسا بنایا ویسا بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو لڑکا بنایا کسی کو لڑکی بنائی کسی کو کالا بنایا تو کسی کو گورا بنایا اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ سمجھ والا بنایا اور کسی کو کم سمجھ والا بنایا انسان ماں کے پیٹ کے اندر مجبور تھا جیسا ہی جیسا بنایا ویسا بن گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا اور وہ تھوڑا سا اختیار تھوڑے وقت کے لیے ہیں اور وہ تھوڑا سا وقت موت تک کا ہے جب انسان کی موت آ جاتی ہے پھر اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر جو تھوڑا سا اختیار دیا ہے اگر انسان اسی اختیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے اوپر استعمال کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق استعمال کرتا ہے اور اللہ اپنی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے تو یہی انسان دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے اور انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے اگر اسی اختیار کو انسان اپنی مرضی کے اوپر استعمال کرتا ہے اور اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو یہی انسان دنیا اور آخرت کے اندر ناکام ہو جاتا ہے جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس انسان کا بن جاتا ہے ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے کے اندر سے ایک شیر آ رہا ہے اور شیر کے اوپر لائن کے اوپر ایک آدمی سوار ہو کر آ رہا ہے اور شیخ سادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جدھر گھمانا چاہتا ہے وہ گھماتا ہے اور وہ جانور بھی اور وہ شیر بھی اس کے حکم کی غلامی کر رہا ہے میں اس کو برابر دیکھتا رہا تو وہ جس کے اوپر وہ شیر کے اوپر جو آدمی سوار تھا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تعجب کیا کرتے ہو تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ تو جنگل کا شیر ہے پوری دنیا پوری مخلوق آپ کے تابع ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اللہ کے بن جاؤ اسی طرح حضرت ابراہیم بن الحمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے کے اندر آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے واز بیان کر رہے تھے اور انہوں نے بیان کے اندر فرمایا کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے اور مخلوق کو تمہاری اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے جب تم ایک مرتبہ اللہ کی اطاعت کے اندر آ جاؤ گے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا پورا کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ کے ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کام بنا کر رہے گا اور پھر تم جس چیز کی طرف بھی اشارہ کرو گے وہ چیز چلنے لگے گی اگر تم کسی پہاڑ کے اوپر بھی چلنے کا اشارہ کرو گے وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے چل پڑے گا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر بیان کر رہے تھے وہ پہاڑ بھی چلنے لگا تو فوراً حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہاڑ سے فرمایا کہ اے پہاڑ میں نے تجھے چلنے کو چلنے کے لیے نہیں کہا بلکہ میں تو صرف لوگوں کو سمجھا رہا تھا تو وہاں پر رک جا تو اسی کو کہتے ہیں من کان اللہ کان اللہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو گیا اللہ اسی کا ہو گیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے انسان کو وہ اختیار اللہ کی مرضی کے اوپر استعمال کرے اور فرمایا اس کا آگے فرمایا کہ جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرتا ہے تو پھر انسان دنیا اور آخرت کے اندر ناکام ہو جاتا ہے انسان دنیا کے اندر گناہ تو کرتا ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان توبہ بھی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے لیکن جب ایک آدمی گناہ گناہ کو بالکل ہلکا سمجھتا ہے اور گناہ پر گناہ کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت پکڑ ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ایک اللہ والے گزرے ہیں وہ بہت ہی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے جس کا نام ہے حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کی بہت ہی عبادت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ وہ اپنی بستی سے باہر نکلے اور ان کی نظر پہاڑوں کے اوپر پڑی اور وہ سارے پہاڑ خشک تھے پہاڑ کے اوپر کوئی سبزہ نہیں تھا تو حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے جب اس پہاڑ کو دیکھا تو اپنے دل کے اندر کہنے لگے کہ کاش کہ اس پہاڑ کے اوپر سبزہ ہوتا تو کتنا اچھا معلوم ہوتا جیسے ہی انہوں نے اپنے دل کے اندر کہا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اے میرے پیارے کیا تم نے میری عبادت کو چھوڑ دیا عورت تمہیں تجھے اب میری تخلیق کے اندر کمی ہی نظر آنے لگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہونا ہی تھا کہ حضرت داموس اللہ علیہ نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی اور انہوں نے نیت کر لی کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر یہ بات نہیں میرے دل کے اندر نہیں آئے گی کہ ہم نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا وہاں تک میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا بلکہ روزے کی حالت کے اندر میں رہوں گا یہ اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی تھی وہ فوراً اپنے نفس کو سزا دیا کرتے تھے تو حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا بھی چھوڑ دیا پینا بھی چھوڑ دیا اور روزے کی حالت کے اندر وہ ہو گئے آخرکار کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی بستی سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر پروگرام رکھا ہوا ہے تو ان لوگوں نے وہاں پر کھانا بھی پکایا ہوا تھا تو اس بستی والوں نے حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو تو حضرت نے کھانا کھانے سے معذرت چاہ لی کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا وہ لوگ اصرار کرتے رہے کہ نہیں حضرت آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو لیکن حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے رہے لیکن ان میں سے کچھ لوگ پیچھے پڑ گئے کہ کسی بھی طرح آپ کو ہمارے ساتھ کھانا کھانا ہے وہ منع کرتے رہے آخرکار لوگوں نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے آپ کھانا کھانے سے کیوں انکار کر رہے ہو تو حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح مجھ سے غلطی ہو گئی تو وہ بستی والے کہنے لگے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے یہ کون سی بڑی غلطی ہے ہم پوری بستی والے مل کر اس گناہ کی سزا بھگت لیں گے لیکن آپ ہمارے ساتھ کھانا بیٹھ جاؤ عزیز دوستو جیسے ہی اس بستی والوں نے یہ حضرت داموس اللہ علیہ سے کہا کہ ہم پوری بستی والے مل کر اس گناہ کی سزا بھگت لیں گے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ کے اندر دل کے اندر الہام پیدا فرمایا کہ اے میرے پیارے جلدی سے تم اس بستی کو چھوڑ دو جیسے ہی حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے اس بستی کو چھوڑا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی والوں کو زمین کے اندر دھسا دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان گناہ کو بالکل ہلکا سمجھتا ہے اور معمولی سمجھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت آتی ہے جی دوستو دنیا کی پولیس گناہ کسی انسان کو گناہ کرنے سے نہیں روک سکتی اور نہیں بچا سکتی بلکہ انسان کو گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہی بچا سکتا ہے اس لیے کہ خوف خدا ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے تو فرمائے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو جی، آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے اوپر استعمال کرتا ہے تو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دم سے اس کی پکڑ نہیں فرماتے بلکہ اس کے لیے ہدایت کا انتظام فرماتے ہیں جیسے فرعون نے اتنا بڑا خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اس نے کہہ دیا انا ربکم العالی اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پکڑ نہیں فرمائی بلکہ اس کے لیے ہدایت کا انتظام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ صلاحت والسلام سے فرمایا کہ اے موسا تم حضرت فرعون کے اے موسا تم فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون کو دین کی دعوت دو اور ان کو سمجھاؤ چنانچہ حضر موسیٰ علیہ سلاٹ وسلام فرعون کے پاس آئے اور انہیں سمجھایا دین کی دعوت دی لیکن فرعون نے حضر موسیٰ علیہ صلاح و کی مذاق اڑائی حضرت موسیٰ علیہ سلاحت والسلام نے دوسری مرتبہ سمجھایا اس نے دوسری مرتبہ اس نے مذاق اڑایا حضرت موسا علیہ سلاد والسلام نے تیسری مرتبہ ان کو سمجھایا اور دین کی دعوت دی تو فرعون غصے کے اندر آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ سلاط والسلام سے کہنے لگا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو میں تمہیں جیل خانے کے اندر بھیج دوں گا اور اس کا تجربہ بھی ہوا تھا کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو جیل خانے کے اندر بھیج دیا تھا تو حضر علیہ صلاۃ والسلام نے فرعون سے فرمایا کہ اے فرعون اگر میں کوئی کھلی چیز لے آؤں پھر بھی تو مجھے جیل خانے کے اندر بھیج دے گا فرعون کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ صلاح والسلام کون سی کھلی چیز لے آئیں گے فرعون نے کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ تو حضر موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے دندے کو اپنے عصا کو زمین کے اوپر مارا تو وہ اسدہ بن گیا اور اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالا تو وہ چمکدار بن گیا تو عزیز دوستو یہ فرعون کے لیے ہدایت کا انتظام تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ سلاط والسلام السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آتا لیکن اس کے باوجود بھی فرعون ایمان نہیں لایا اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا انتظام فرمایا تھا لیکن اس وقت فرعون تھوڑا سا ڈر گیا تھوڑا سا گھبرا گیا فوراً اس نے اپنے دربار کے اندر میٹنگ جمائی اور اپنے سارے درباریوں کو بلایا اور مشورہ کیا کہ یہ تو کوئی بہت ہی بڑا جادوگر آیا ہے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے چنانچہ اس نے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا بڑے بڑے جادوگر جمع ہو گئے اور لوگ جادو دیکھنے کے لیے بھی جبری تعداد کے اندر جمع ہو گئے اور جادوگروں نے اپنا جادو شروع کیا اور انہوں نے اپنی رسیوں کو زمین کے اوپر ڈالا تو وہ سانپ اور بچھو بن گئے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ صلاح وسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے اپنے ڈنڈے کو زمین کے اوپر مارا وہ اسدہا بن گیا اور وہ سارے سانپ اور بچھوؤں کو وہ نکل گیا جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو فوراً وہ سجدے سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نبی معلوم ہوتے ہیں فوراً اسی وقت وہ سجدے کے اندر چلے گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو ایمان لے آئے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے جب فرعون نے دیکھا کہ یہ لوگ تو میرے ہمارے مذہب کے اوپر سے ہٹ گئے اور ایمان لے آئے ہیں تو فرعون کو اور غصہ آیا اور فرعون نے غصے کے اندر آ کر کہا کہ میں نے تمہیں بڑا انعام دینے کا وعدہ کیا تھا میں نے تمہیں اپنا مقرب بنانے کا وعدہ کیا تھا تو میرے دین کے بجائے ان کے دین کے اوپر چلے گئے اب تمہیں انعام تو کیا ملے گا اب میں تمہیں سلی کے اوپر چڑھا دوں گا جادوگروں کا ایمان مجبور ہو چکا تھا فوراً جادوگروں نے کہہ دیا کہ ہم سلی کے اوپر چڑھنے کے لیے تیار ہے لیکن ہمارا ایمان ہماری آخرت بگڑے ہمارا ایمان جائے ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے تو بہر عزیز دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر نافرمانی کرتا ہے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دم سے اس کی پکڑ نہیں فرماتے بلکہ اس کے لیے ہدایت کا انتظام فرماتے ہیں کہ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرعون کے لیے یہ ہدایت کا انتظام فرمایا تھا پھر انسان کے لیے انسان کے تیسری انسان کے لیے اب تیسری منزل آتی ہے وہ ہے قبر کی منزل آتی ہے ایک تو انسان کی منزل ماں کے پیٹ کی ہے اور دوسری منزل دنیا کی ہے اور انسان کے سامنے تیسری منزل آنے والی ہے وہ ہے قبر کی منزل آنے والی ہے اور قبر کی کامیابی کے لیے قبر کی منزل کی کامیابی کے لیے اس کا دار و مدار دنیا کی منزل کے اوپر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے انسان اسی اختیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے اوپر استعمال کرتا ہے تو انسان کو لیے قبر کے اندر ہی راحت ہو جائے گی قبر کے اندر سے ان کے لیے راحت اور آرام شروع ہو جاتا ہے اسی کو قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللدی نقول رب اللہ کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے ثم مستقوم پھر اس کے اوپر جمے رہے پھر اس کے اوپر قائم رہے تو موت کے وقت موت کے وقت فرشت آتے ہیں تنسلی علیہم الملائکہ اور تین باتیں فرماتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تخوف ہو تم خوف مت کرو آگے کیا ہوگا تم اس کا خوف مت کرو اور آگے دوسری چیز فرماتے ہیں ولا تحسنو اور تم غم بھی مت کرو تم نے دنیا کے اندر بہت کچھ بہت ہی تھوڑا چھوڑا ہے اور آخرت کے اندر تمہیں بہت ہی زیادہ ملنے والا ہے اور تیسری چیز فرماتے ہیں تنسل علیہم الملائقۃ اللہ تخوف ولا تحسن و اب شروع بل جنت کن تم کہ تمہیں جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی خوشخبری سن لو اور آگے فرشتے فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم اولیاء کم الدنیا دنیا کہ ہم دنیا کے اندر تو ہم تمہارے ساتھ تھے آخرت کے اندر بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اس لیے فرمانے ہیں کہ جب انسان دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے اوپر چلتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چلتا ہے تو ان کے لیے قبر کے اندر سے ہی راحت اور آرام شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد انسان کے لیے ایک چوتھی منزل آنے والی ہے وہ ہے آخرت کی منزل ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش کی منزل ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری آخرت کس طرح بن جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر آتا ہے کہ جب ان کو آخری وقت کے اندر کھنجر مارا گیا اور ان کے بدن سے خون کے فوارے اڑنے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لایا گیا اور ان کو بستر کے اوپر بٹھایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد دنیا غائب ہو جائے گی اور آخرت میرے سامنے آ جائے گی پتا نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا کر رہے تھے کہ اے باری تعالیٰ اگر تو میرے نیکیوں کا کوئی بدلہ نہ دے میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن میرے گناہوں کی پکڑ مت فرما اس لیے کہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت پکڑ آتی ہے اسی طرح حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہت ہی بے چین اور بے قرار پھر رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین آپ اتنے بے چین اور بے قرار کیوں ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آپ سے خوش ہو کر تشریف لے گئے اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے خوش ہو کر اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے ہاتھ سے پوری دنیا کے اندر بھی دین پھیلا پھر اس کے باوجود آپ اتنے بے چین کیوں ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آزاد بھائی کیا تم قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ جواب دو گے اس لیے کہ قیامت کا دین بڑا سخت دین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہوگا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ گئی تو بڑی سخت پکڑ ہے تو عزیز دوستو آج ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری آخرت کس طرح بھی بن جائے اللہ تب دعا کرے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ألف لام والله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تسق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم أجينا من النار اللهم أجينا من النار مولاي كريم ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ہمارے سگیرہ قبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما ہم نے رات کے اندھیریوں میں دین کے اجالے میں بھی گناہ کیے ہیں مولا کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ہم نے تیری نعمتوں کو استعمال کیا اور تیری نعمتوں کو استعمال کرتے رہے اور تیری نافرمانیاں کرتے رہے مولا کریم تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری لگزشوں کو معاف فرما مولا کریم رحمت کا اشرہ چلا گیا مولا کریم مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے مولا کریم ایک مغفرت والے اشرے کے اندر ہم سب کی مغفرت فرما مولا کریم ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما ہماری عورتوں کی مغفرت فرما ہمارے بچوں کی مغفرت فرما ہمارے مردوں کی مغفرت فرما ہمارے زندوں کی مغفرت فرما مولا کریم تو ہم سب کی مغفرت فرما مولا کریم ہم سب کو چھوٹی بڑی تمام بیماریوں سے حفاظت فرما امت کے تمام بیماروں کو شفائے کلیہ نصیب فرما جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما مولا کریم برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا کریم آسام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا کریم برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا کریم تو ان کا کفیل بن جا مولا کریم تو ہی ان کی مدد کرنے والا ہے مولا کریم تو ان کی مدد فرما مولا کریم تو ان کی مدد فرما مولا کریم برما کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا کریم ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما مولا کریم حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا کریم مبارک مہینے کے اندر ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا کریم ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا کریم ہمیں جیسے تو جیسا تو چاہتا اسی طرح روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما مولا کریم ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما ہماری تراویح کو قبول فرما ہماری تلاوت کو قبول فرما ہم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہے مولا کریم تو ہمارے خرچ کرنے کو بھی قبول فرما مولا کریم تو ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا مولا کریم ہماری اولاد کو روشن مستقبل نصیب فرما مولا کریم تو ہمارے والدین کے حال پر رحم فرما وہ دنیا کے جس کونے کے اندر بھی ہو مولا کریم تو انہیں عافیت ادا فرما تندرست ادا فرما چین سکون عطا فرما اور مولا کریم ہم سب کو محتاجی کی زندگی سے بھی حفاظت فرما مولا کریم جن لوگوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے مولا کریم تو انہیں دنیا اور آخرت کے اندر بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرما مول کریم ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما مول کریم جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما مول کریم تو ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو قبول فرما ربنا منا قبل انت انََََََََََ کَت وتب وطب یا مولانا كنت طوب الرحيم صبح وسلام اما صف والحمد سلام Thank you.